بے شک ہم سے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری نامور ہے تو کیا تمہیں عقل نہ ہو